Allah. بسم الله الرحمن الرحيم وكل جو آخری آیت کریبه پڑی تی قول اللہ من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغرام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور تو اس کریمہ کے بارے میں ویسے تو عام طور پر جو تمام تمام کے کفار مختلف قسم کے جو کفار تھے ان کا یہ مطالبہ تھا ان کی یہ چاہت تھی خواہش تھی اور خاص طور پر مدینہ منورہ کے جو یہود تھے تو اس قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی خود بذات خود ہمیں نظر کیوں نہیں آتا ہے اور ہمیں خود بذات خود ایمان لانے کا کیوں نہیں کہتا ہے تو جو جو آیت آیت کریمہ تھی تو یہ انہی کے متعلق نازل ہوا کہ اس طرح کے فرمائشی کرنا اس طرح کے مطالبات کرنا اور اور اس طرح کے لایانی اور فضول مطالبات کرنا اس کا جواب دیا گیا گیا ہے کہ اس دنیا میں جس کو بھی بھیجا جاتا ہے تو ازمائش کے لیے ہوتا ہے اگر یہ سب چیزیں بندہ دیکھ لے اور اس کے بعد ایمان لے کے آئے تو پھر تو یہ ایمان بالغیب رہا ہی نہیں ایمان بالغیب ہوا ہی نہیں تو اس دنیا میں جو بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی لیے اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر یعنی جنت کو دیکھے بغیر کو دیکھو بغیر اور اللہ تعالیٰ کو دیکھے بغیر جو ہے نا ان پر ایمان لے کے آئے اور ان کے جو احکامات ہے عوامر ان کو بجا رہا ہے اور جو منکرات ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی بچنے کی کوشش کرتا رہے اور پھر اسی پر روز جزا قیامت کے دن جس نے جس طرح عمل کیا ہوگا دنیا میں اسی کے مطابق اس کو اسی طرح بدلہ ملے گا اگر اچھے کام کیے ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان مرداری کی ہو احکام کا تابے فرمان مردار رہا ہو تو بدلے میں جو ہے نا اس کو جنت ملے گی اور نعمتیں ملے ملے گی اور اگر یہاں پہ دنیا میں نافرمان رہا ہو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ مانا ہو یعنی مسلمان سرے سے ہوا ہی نہیں ہے تو ان کو ظاہر سی بات ہے بدلے میں میں روز جزا کے دن ان کو جہنم ملے گی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کفار کا خصوصا یہود کی جو مدینہ کی جو یہود ہے ان کا اس اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کی طالبات کرنا کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں جو ہے نا ایمان کی دعوت دے یا اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو ہے نا وہ ہمیں بتائے یا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ فرشتے اور بادل وغیرہ جو ہے نا یہ ہمیں خود کیوں اس کے متعلق نہیں کہتے ہیں تو اس ایسی کریمہ میں اس کی تردید ہے کہ یہ دنیا ہے دار الاسباب ہے اور یہ ازمائش کی جگہ ہے تو یہاں پہ جو بھی نیک عمل کرے گا تو اس کا بدلہ قیامت نیوز کو ضرور بھی ضرور ملے گا اور ایسے ہی اگر کوئی برا عمل کرے گا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو تو اس کا بدلہ بھی بطور سزا کے روز قیامت اس کو ضرور بھی ضرور ملے گا جس طرح کی دوسری آیت کریمہ میں بھی ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا کہ اس دنیا میں اگر ایک رتی برابر بھی کوئی اچھائی کرے گا نیکی کرے گا تو اس کا جو ثواب ہے یا اس پر جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے ثواب کا تو ضرور ضرور جو ہے نا اس کو ملے گا اور ایسی اگر اس دنیا میں ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکام کو نہیں مانتا تو اگر ذرہ برابر بھی ہو تو اس کا جو نتیجہ ہے ظاہر زبان عذاب کی شکل میں آخرت میں روز جزا کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو ضرور بھی ضرور دیں گے تو اس کریم میں ان کفار کا یہ جو مطالبہ تھا یہ جو چاہت تھی اور یہ بھی اس لیے نہیں تھا کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو یہ بھی ایمان لے آتے اس طرح ان کے بہت سارے فرمائشی معجزات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بجا بجا لایا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کے فرمائشوں کے مطابق معجزات دے دیے کے ذریعے لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے جس طرح کے پچھلی امتوں میں جو ہے نا ہوا کہ ان کے جو مطالبات یا جن چیزوں کا یہ تقاضا کر رہے تھے جن چیزوں کو یہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے ہاتھ پر انہی چیزوں کو جو ہے مرضے کے طور پر وہ ظاہر کر دیا لیکن پھر بھی نہیں مانے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تو یہ ایسی جو ہے نا بطور بہانہ کے یا بطور ایسی اپنے آپ کو جو ہے نا پروانے کے لیے کے جو ہے چونکہ ہمیں جو ہے نا اس طرح بات نہیں ہوئی ہے تو ہم جو ہے نا ایمان نہیں لے جاتے یا یہ چیز جو ہے نا ہمارے اور ایمان کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے خیر آج جو پڑھیں گے سل بنی اسرائیل پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی جو تفصیل اور تشریح ہوگی پڑھیں گے سل بنی اسرائیل کم آتینا من آیت بینہ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی ساری کلی نشانیاں دی تھی يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ بَعْدِ مَا اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِرُ الْعِقَابِ تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے سل یا محمد کی کی تشریح طرف سل آپ پوچھ لیے سوال کیجیے پوچھیے یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے بنی اسرائیل سے تبکیتن ڈانٹ کر یا ان کو چپ کرانے کے لیے تبکیتن ڈانٹ کر یا ان کو چھپ کرانے کے لیے کم آتے نہ ہوں کہ ہم نے ان کو کتنی کہ ہم نے ان ان کو کو من من من آیت بینہ کہ ہم نے واضح واضح دلائل نشانیات نشانی علامت تم استفامیت معلقت لسل المفعول الثانی وهي کہہ رہے یہ جو کم ہے یہ استفانیہ ہے اور مالک ہے سل کے ساتھ اور اس کا مفول مفول ثانی ہے وہ ہوا سائی مفول اتینا اور یہ جو ہے نا اتینا کا مفول ثانی ہے وہ ممیز اور اس کا ممیز ہے من آیت بینت من آیت بینت یعنی واضح دلیل ہے واضح دلیل ہے یعنی ظاہر البحر جیسے کہ بحر سمندر کا پھٹنا و انزال المن و سلوا اور من اور سلوا کا نازل کرنا سبز دلوا کفرن تو انہوں نے تبدیل کیا ان نعمتوں کو ناشکری کے ساتھ کفرن ناشکری کے ساتھ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے ان پر یہ اتنی نعمات اور نعمتوں کی بارش کی سے ان کو نجات دی اور ایسے ہی بعد میں جو ہے نازل کیا گیا تو ہونا تو یہ کہ یہ شکر ادا کرتے لیکن انہوں نے تبدیل کیا ان نعمتوں کو سے میو بدل نعمت اللہ اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے ایما انعم به علیہ من الآیات آیا سبب الہرا یعنی جن آیات اور دلائل کا ان پر انعام ہے اما انعام بھی علیہ من الآیات یعنی جن آیات اور دلائل کا ان پر انعام کیا ہے لئنہا کیونکہ یہ uh, نعمت کیونکہ وہ نعمت سبب الہدایہ uh, ہدایت کے باعث ہے ہدایت کے سبب ہے من من بعد بعد ما ہو ما جاعت ہو اس کے پاس پہنچنے کے بعد بعد ما جا تو اس کے پاس پہنچنے کے بعد کفرن کفر کر کے فان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہے بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہے اب اگلی آیت کریمہ ہے زین للذین کفروا الحیات الدنیا جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی زینا بڑی دلکش بنا دی گئی ہے تو اے سرون من الذین آمنو اور او اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور او اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں والذین تقوا فوقهم یوم القیامہ حالانکہ جنہوں نے تقوی افطار کیا ہے او قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ خیلیت کا تشکیف اللہ سے پھر پڑھ رہی زُلِّيَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُونَ جن لوگوں نے کفر کیا ہے للذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے مزین کیا گیا ہے ان کے لیے دلکش بنا دی گئی ہے من اہل مکہ مکہ والوں میں سے الحیات دنیا دنیاوی زندگی دنیاوی زندگی بتمویہ کما کے ساتھ بتمویہ کما کے ساتھ فاحبها اس وجہ سے کی وجہ سے اور اس لیے وہ سے محبت کرتے ہیں ابوا اس دنیاوی زندگی سے جو ان کے لیے مزین کی گئی ہے دلکش بنائی گئی ہے اس سے محبت کرتے ہیں وہم اور یہ یعنی یہ جو مکہ والے ہیں وہم وہم یسرون من اور وہ تمسخر کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں مذاق کرتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان لایا ہے یعنی جو مسلمان ہے کس وجہ سے لفقرہم ان کے فقر کی وجہ سے مسکنت کی وجہ سے غربت کی وجہ سے اور کون کون سے صحابہ کرام تھے و بلال و صہیب جیسے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی بہم ويتعالون عليهم بالمال یعنی ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں یستهزئون بهم یعنی ان پر استہزاء کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں بہتان کرتے ہیں ان پر یعنی ان فقراء مساکین غریب صحابہ کرام پر ويتعالون عليهم بالمال اور مال کی وجہ سے ان پر رعب جماتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑھ کر سمجھتے ہیں انچے سمجھتے ہیں اعلی سمجھتے ہیں مال کی وجہ سے کہ ہم چونکہ مالدار ہے سرمایہ دار ہے اور یہ فقیر ہے مسکین ہے غریب ہے والذین والذین وهم جو بچتے ہیں حالانکہ جو لوگ بچتے ہیں یا جو لوگ پرہیز کرتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں الشرک شرک سے جو کہ ظلم عظیم ہے وہم آولائی او یہی غربا مساکین اور فقیر لوگ ہی ہے یوم القیامت فوقهم یعنی اوپر ہوں گے قیامت کے دن یعنی یہ جو غربا مساکین اور فقراء ہے یہ قیامت کے دن ان کا مرتبہ ان دنیا کے لوگوں سے ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا ان کے مرتبہ بڑھ کر ہوگا واللہ یشاء بغیر حساب اور اللہ تعالی رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے بغیر حساب کے رزقا واسعا فی الاخرہ یعنی وسیع کشادہ رزق آخرت میں اب دنیا یا دنیا میں منہم اوال الساکرین ورقابہم اس طور پر کے مالک بنے مسکور منہم یعنی جن کا مزاق اڑایا گیا ہے جن کو حقیر جانا گیا ہے جن پر بہتان بندہ گیا ہے اموال اموالا استحضاء کرنے والے تحمت لگانے والوں کے مالوں کا ورقاب ان ان کے کے گردنوں گردنوں کا کا تو اس آیت کرنے میں جو ہے نا یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ اکرام سے ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے صحابہ اکرام یا بعض صحابہ اکرام جو ہے نا وہ غریب تھے مساکین تھے سے تھے تو اس کفر کی وجہ سے اس غربت کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ہے نا کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان پر تہمت باندھا کرتے تھے اور ان کو جانا جانتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق یعنی کفار کو رزق دیا ہوا ہوتا تھا تو اپنی اس مال کی وجہ سے اس سرمایہ کی وجہ سے جو ہے نا اپنے آپ کو بہت ہی اونچے سمجھتے تھے بڑے سمجھتے تھے اور اعلیٰ وارفا سمجھتے تھے تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یا مال کا کثرت جو ہے نا یہ مقبولیت کی علامت نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے یہ احتمال ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی مالدار بھی ہو سرمایہ دار بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے ہو لیکن یہ کس کے لیے ہو استدراج کے لیے ہو مہلت کے لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ڈیل دینا چاہتا ہے کہ میں اس کو اگر مزید دے دو تو یہ آخر کرتا کیا ہے تو اس میں اس اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہو تو یہ اس بات کا بھی استعمال ہوا کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیل کے لیے استدراج کے لیے ہو کہ یہ مزید آگے کیا کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ نافرمان ہوگا اللہ کے حکام کو نہیں مانے گا اللہ کے حکام کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ مزید جو ہے نا اس میں آگے تک جو ہے نا نفرمانی میں چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا اور ایک نیک دن اسی میں جو ہے نا غرق ہو جائے گا تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے اس بات کا معیار نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے کیوں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون ضابطہ اصول یہ ہے کہ خواہ وہ مسلمان کو بھی کبھی کبھی مال لیتا ہے لیکن کافر کو بھی اس دنیا میں جو ہے نا وہ مال دے دیتے جس طرح بھی آتا ہے کہ دنیا سجن و جنت یہ دنیا جو ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے قید خانہ کے طور پر ہے اور کفار کے لیے جنت کی طرح تو اگر کسی کافر کو دنیا میں سرمایہ مل جاتا ہے یا وہ سرمایہ دار ہوتا ہے تو یہ کوئی حرکت میں ان دلہ مقبول ہونے کی کوئی معیار نہیں ہے کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے بلکہ یہ ممکن ہے کہ وہ مالدار بھی ہو سرمایہ دار بھی ہو لیکن ان دلہ او مبغوض ہو اللہ تعالیٰ کو اس پر غضب ہو اس میں بتایا گیا ہے اگلی شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیروی کرنے والے تھے نبی نے مبشرین پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے مبشرین جو حق والوں کو خوشخبری سناتے و اور باطل والوں کو ڈراتے تھے وانزل الكتاب الحق اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی الناس فی مختلف فیہی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی باغیم بینہم صرف بہانی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا فاد اللہ پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں سے راہ راست تک پہنچایا لمختلف فیہ من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے اباتیت کی ہیں کی طرف کان ناس امت واحدہ کان ناس امت واحدہ پہلے سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پہلے سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے ایک ہی دین کے پیروی کرنے والے تھے علی ایمان ایمان پر فختلفو یعن آمن بعض و کفر بعض پھر ان میں اختلاف و کچھ لوگوں نے اختلاف کیا کچھ نے کفر اختار کیا یعنی اس میں اختلاف ہوا ہے اختلاف کے نتیجے میں بعض تو مسلمان رہے اور بعض نے کفر اختیار کیا اللہ نبی تو اللہ تعالی نے ان کے پاس انبیاء بھیجے مبشرین من بالجنہ مبشرین جو خوشخبری سناتے تھے کن کو من آمن بالجنہ جو جنت پر ایمان لے آتے جو جنت پر ایمان لے آتے یعنی جو ایماندار ہوتے ایمان لے کے آتے ان کو جنت کی خوشخبری دیتے اور ڈراتے رہتے تھے اور ڈراتے رہتے تھے کن لوگوں کو نار جو نار کا یعنی جہنم کا انکار کرتے منسفرا جنہوں نے کفر کیا بن نار کے ساتھ یعنی جہنم سے ان کو ڈراتے جہنم سے ان کو کو کفار ڈراتے وانزل معهم الكتاب اور ان یعنی انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل کی اور ان کے ساتھ کتابیں اتاری کتابیں نازل کی بمعنى الكتب یعنی کتابیں بالحق متعلق بانزل بالحق سے صحیح طریقے پر صحیح طریقے پر حق کے طریقے پر اس کا تعلق جو ہے نا یہ انزلہ قبل انزل الكتاب اس کے ساتھ ہے کمار تاکہ فیصلہ کر سکے تاکہ فیصلہ کر سکے اس لیے کہ فیصلہ کر سکے یہی ان کے ذریعہ یعنی ان کتابوں کے اس کے ذریعہ فین الناس لوگوں کے درمیان فی مختلف فیہ جن میں ان کا اختلاف ہوا یا جن چیزوں میں ان کا اختلاف تھا یعنی دینی یعنی دینی یعنی دین کے حوالے سے جو اختلاف تھا ومختلف فیہ اور ومختلف فیہ اور اختلاف نہیں کیا یعنی دین کے بارے میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ای دین الا الذين اوتوه مگر سوائے ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے اوتوه جن کو الکتاب فامن بعض و کفر بعض من بعد ما جاءتهم بینات اوتوہ جن کو دیا گیا تھا جن کو دی گئی تھی کتاب تو بعض نے ایمان لایا اور بعض نے کفر اختیار کیا من بعد ما جاءتهم البینات ان کے پاس واضح دلائل آنے کے بعد ان کے پاس کھلے دلائل پہنچنے کے بعد الحجج الظاہرہ علی التوحید یعنی ظاہر ظاہر دلائل دلائل حجج ظاہرہ توحید پر یعنی روشن دلائل توحید پر روشن دلائل قائم ہونے کے بعد ومن متعلق باختلاف کہ یہ جو من بعد میں جو من ہے اس کا متعلق جو ہے نا یہ اختلاف ہے مختلف یہ جو فعل ہے مباد اور یہ خود من اور اس کا جو مباد ہے مباد ہے مقدم الاستثناء فی المعنی یہ مقدم ہے استثناء پر منا کی وجہ سے منا سے بغیان بغیان من الکافرین مغیر منا ضد کی وجہ سے یا ہٹ درمی کی وجہ سے باہم کی وجہ سے من الکافرین کفار میں سے بینہم ان کے درمیان بینہم آپس میں یعنی ان کفار کا آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کی وجہ سے درمی کی وجہ سے فہد اللہ الذین آمنوا امن فیہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ان لوگوں کو جنہوں نے لایا ہے پھر اللہ تعالی نے ایمان والوں کی رہنمائی کی فیہ اس امر حق کی سبب جس میں لوگ لوگوں نے اختلاف کیا تھا لوگ اختلاف کیا کرتے تھے من من للبیان پھر یہ جو نے بیان کیا الحق باذنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کے مشیت سے الہی سے اور اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں ہدایت ہو یعنی اس کا اپنی ہدایت الاسرات مستقیم سیدھے راستے کی طرف راست کی طرف یعنی حق طریق الحق کی یعنی حق کا راستہ اس کو دکھا دیتے ہیں ہیں اس کو سمجھا دیتے ان کا رہنمائی کر دیتے ہیں اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو دو تین اور بھی آیات رہ گئی ہے اگر کی اور کلاس نہ ہو تو پڑھ لیتے آسان صحیح ہے ان شاء اللہ خدا کر زندگی باقی رہی تو بکی ہو گیا ہے انشاءاللہ کل سال کر